یہ بہت عام چیز ہے صرف مختصر سا میں عرض کر دیتا ہوں کل ہم نے جہاد کا حکم تو پڑھ لیا تھا جہاد ایک محکم فریضہ ہے جہاد زمانہ قتال کی سبھی اللہ اور اسلام کے قطعی اور محکم فرائض میں سے ایک فریضہ ہے اس کا منکر کافر ہے اسے بلا عذر چھوڑنے والا فاسق ہے اگر فرض عین ہو چکا ہو اور اس کے بارے میں جدال کچ کرنے والا گمراہ ہے اول جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے اور چار صورتوں میں فرض عین ہو جاتا ہے اور اگر فرض کفایہ ادا کرنے کے لیے مسلمان تھوڑے ہو رہے ہوں تو تب بھی تمام مسلمانوں کے ذمے فرض عین ہو جاتا ہے یہ جہاد کیا کیوں جاتا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں جہاد کی وجوہات کیا ہیں نمبر ایک حفظ الدعوہ نمبر دو نصرت المستضعفین اور نمبر تین رد العدوان ان کو اچھی طرح سے یاد کریں حفظ الدعوہ نصرت المستضعفین اور رد العدوان آج اس سبق کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اب تینوں موضوعات کی آیات آپ کے سامنے خود قرآن میں آ چکی ہیں یہ دین مکہ کے لیے نہیں آیا یہ جو دین آیا اسلام یہ مکہ کے لیے ہے نا خالی ایسے نہیں بول رہے ہیں جیسے بالکل پھر میں ناک خانوں کی طرح ایسے ایسے یاد کروں گا ہر جملے کے بعد کہو سبحان اللہ ہاں۔ آپ لوگ سو رہے ہیں اگر لگتا ہے سو رہے ہیں آج کے آج کے سبق کا ہم نے سارے ثواب کرنا ہے مولانا اعظم طارق شہید صاحب کو اس لیے چستی سے پڑے سارے تاکہ ان کو پورا ثواب پہنچ جائے اس کا یہ دین مکہ کے لیے آیا یا مدینہ کے لیے پاکستان کے لیے خالی افغانستان کے لیے کس کے لیے آیا اور ساری دنیا پر یہ دین بغیر جہاد کے کندھے پہ سوار ہوئے پہنچ سکتا ہے اور تو مکہ سے باہر نہیں جانے دیتے تھے مدینہ منورہ سے باہر نہیں جانے دیتے تھے پھر تلوار آتی گئی سامنے سے کھڑے ہوئے اکڑ پھون لوگوں کو ہٹاتی گئی اور پھر باقی لوگ مسلمان ہوتے گئے ایسا ہوا کہ نہیں ہوا تمام علماء کا شرقن غربن شمالن جنوبن قدیم حدیثن اتفاق ہے کہ مکہ مکرمہ بھی تلوار کے زور پر فتح ہو تو آج جو کعبہ شریف ہمیں ملا ہوا ہے آج جو حج مینا عرفات یہ سارا ہمیں کی برکت سے ملا حج حج کر کے آ جاتے ہیں اور سوچتے نہیں ہیں کہ یہ کن مجاہدوں کی تلوار اور قربانیوں سے پتہ ہوا یہ جب یہ دین سارے عالم کے لیے آیا ہے تو اس دین کی دعوت کے سامنے رکاوٹیں تو آئیں گی پکی بات ہے کوئی اپنا مذہب چھوڑنے کو خوشی سے تیار نہیں ہوتا اور ہر مذہب میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آگے رکاوٹ ڈالتے ہیں تو ان رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے کوئی بلڈوزر تو چاہیے تھا نا آگے اگر آپ اسلام کو کہیں ایک خوبصورت گاڑی ہے مرسی ڈیز ہے تو اس گاڑی کو آپ نے ساری دنیا میں چلانا ہے یا صرف اپنے شہر میں چلانا ہے ساری دنیا تو رستے میں جو چیزیں آئیں گی آگے ایک بلڈوزر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے اس بلڈوزر کا نام ہے جہاد کی سبھی دلہ جہاں کی رکاوٹ آئی مجاہد اٹھے تکبیر کے ناروں کو بلند کرتے ہوئے جان ہتھیلیوں پہ رکھتے ہوئے اپنی جوانی رب کو بیچتے ہوئے جا کے اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا اور اسلامی دائی اللہ اکبر کہتے ہوئے آگے پڑھ گئے اور لاکھوں لوگ ید خلون دین اللہ افواجہ تو جہاد کا پہلا مقصد ہے اسلامی دعوت کی حفاظت کرنا اسلام مذہب اسلام دین دعوت ہے اسلام دین کوئی کافر ہم اس سے اس وقت تک مطمئن نہیں ہو سکتے جب تک وہ اسلام قبول نہ کر لے یا اسلام کے نیچے آنا قبول نہ کر لے <coughs> اللہ نے یہ دین دنیا میں غالب ہونے کے لیے بھیجا رسول و دین الحقی رہی جب غالب ہونے کے لیے بھیجا ہے تو یہ کہیں کسی کونے میں محدود ہو کے نہیں بیٹھ سکتا اس نے چلتے جانا ہے چلتے جانا ہے چلتے جانا ہے اور جب چلتے جائیں گے رکاوٹیں آئیں گی اس رکاوٹ کے دور کرنے کے لیے جہاد آئے گا دعوت آگے بڑھ جائے گی فتنا بھائی دین بھائی دین کل للہ سارا دین اللہ کا ہو جائے اس لیے لڑو سارا ملک اللہ کا ہو جائے اس لیے لڑو لوز ہیرا ہُوا الدین کلی یہ اسلام آیا اس لیے تاکہ غالب ہو جائے یہ دلائل لکھتے جائیں اپنے پاس اسی طرح کن تم خیرہ اما اخری جت نات مرون بل معروف یہ اس کی دلیل ہے کہ تم بہترین اما تو اس لیے کہ تمہاری دعوت کے پیچھے جہاد کھڑا ہوا ہے بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی تو جہاد کا پہلا ہدف اور پہلا مقصد کیا ہے دعوت کی سمجھے میری بات کو آپ لوگ سمجھ نہیں رہے جب بھی ان تین آداب میں سے کوئی ہدف موجود ہوگا تو جہاد ہوتا رہے گا طرف سے ہم پہ کوئی حملہ نہ ہو رہا ہو ہمارا کوئی بندہ دنیا میں گرفتار نہ ہو ہماری کوئی زمین ان کے قبضے میں نہ ہو تو تب بھی اپنی دعوت کو لے جانے کے لیے جہاد کرتے رہیں گے بات سمجھے آپ سمجھ آئی دوسرا دوسرا ہدف نصرت المستضعفین کمزور بے بس مسلمانوں کی مدد کے لیے جہاد کرنا دلیل آپ نے آج آئے پڑی ہے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان اللہ دینا ربانہ واجعل لنا من کا نصیرہ اللہ کہتے تم لڑتے کیوں نہیں ہو ان کمزور لوگوں کی خاطر معلوم ہوا جو کمزور لوگ کافروں کے ظلم و ستم کا شکار ہو ان کی مدد کے لیے لڑنا اللہ کا حکم ہے لکھ لی دلیل آپ نے اگلی دلیل وَإِنِ ع فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّفْرُ اور اگر مسلمان تمہیں مدد کے لیے پکارے تو تمہارے ذمہ مدد کرنا فرض وَإِنِ تنسرو فِي فدینی فَعَلَيْكُمُ کو یہ دلیل ہے کہ جب کمزور مظلوم مسلمان تمہیں مدد کے لیے پکارے تو ان کی مدد تمہارے ذمہ فرض ہے نمبر تین رد العدوان کافروں کی سرکشی اور قوت توڑنا اس لیے کہ دنیا کا سب سے بڑا مرض اور سب سے بڑی بیماری کیا ہے دنیا کی جی کفر دنیا کی سب سے بڑی بیماری اور مرض کیا ہے کفر یہ بیماری اگر طاقتور ہو گئی تو اسلام کو کھا جائے گی ایمان کو کھا جائے گی اس لیے اس بیماری کو طاقتور نہیں ہونے دینا دلیل قرآن کی آیت وقات لو ہم حتہ لا تکون فتنا اور فتنا کے میں نے آپ کو بتایا تھا فتنا کے معنی کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ شوکت الکفاری <coughs> کفار کی شوکت کافر طاقتور ہوں گے تمہارے ملکوں پہ قبضے کریں گے طاقتور ہوں گے اپنی گندی تہذیب تم میں پھیلائیں گے کافر طاقتور ہوں گے مسلمانوں میں شکوک و شبہات پیدا کریں گے کافر طاقتور ہوں گے تمہارے اندر سے کچھ لوگوں کو عزت اور پیسے کا شوق دے کے منافق بنائیں گے کافر طاقتور ہوں گے تمہاری عورتوں بچوں کو اٹھائیں گے کافر طاقتور ہوں گے دنیا میں کفر کو طاقت ملے گی کافر طاقتور ہوں گے لوگوں کی نظر میں کفر محبوب بنے گا اس لیے کہ لوگ طاقت کی پوجا کرتے ہیں اور طاقت والی چیز سے محبت کرتے ہیں طاقتور آدمی جیسا لباس پہنتا ہے لوگ ویسا پہنتے ہیں طاقت اور اقتدار والا آدمی جیسی شکل بناتا ہے لوگ ویسی شکل بناتے ہیں طاقت اور اقتدار والا آدمی جس طرح بولتا ہے لوگ اسی طرح بولتے ہیں لوگ اس کی طرز اپناتے ہیں تو کفر کو دنیا میں معزز کرو گے تو اسلام دلیل ہوگا اور اسلام کو عزت دلانا چاہو گے تو تمہیں کفر کو دلیل کرتے رہنا پڑے گا رد العدوان کسی کافر کو دنیا میں طاقتور نہ ہونے دو یہ اللہ کا حکم تھا ہم نے پورا نہیں کیا وہ ہو گئے طاقتور ہم کمزور ہو گئے اب کہہ رہے ہیں اب کچھ نہیں ہوتا اب بے بس ہیں اب بھی بے بس نہیں ہے اب بھی ہم سارے قربانی دے دیں تو آئندہ نسل ٹھیک رہے گی انشاءاللہ اور اگر ہم سارے جان بچاؤ پارٹی بن گئے تو ہمارے بچوں کو تو یہ بازاروں میں بیچیں گے افغانیوں نے جنگ کر لی آج ان کی نسل محفوظ ہے اور بخارا سمر کے لوگوں نے جنگیں نہیں کی آج ان کی بیٹیاں پانچ ڈالر پہ دبئی کے ساحلوں سے لے کے نیو یارک تک کے اندر فروخت ہو رہی ہیں بخارا سمر خان میں گلی گلی میں نائٹ کلب وہ بڑے جان بچاتے رہے چھوٹے غلام بن گئے بیچارے کتنے آدام ہیں جہاد کے ان تین کاموں کے لیے جہاد کب تک ہوتا رہے گا مثلا دو کام ایسے ہیں جو ضرورت ان کی نہیں رہ سکتی رد العدوان کافروں کی طاقت ختم ہو سکتی ہے ممکن ہے ممکن ہے ایسا ہو چکا ماضی میں اور متضافین ہو ہی نہ مسلمان کہیں کمزور یہ ہو سکتا ہے لیکن جو پہلا مقصد ہے کہ مسلمانوں کی دعوت محفوظ ہو جائے یہ تو قیامت تک رہنا ہے اس لیے جہاد کب تک جاری رہے گا اور کوئی ظالم آ کے اسے بند کرے حضور فرمایا لا یوب لہ جور جائے کوئی ظالم کا ظلم اسے بند نہیں کر سکتا اور کوئی منصف آ جائے کہ میں نے تو زمین کو انصاف سے بھر دیا ہے اب جہاد کی کیا ضرورت ہے پر میں ولا یوتی عادل کسی انصاف والے کا انصاف بھی اسے کچھ دیوانے پھرتے رہیں گے کہیں گے کسی نہ کسی پتھر کے نیچے کوئی کافر ہوگا ڈھونڈیں گے چل کے اسے کچھ دیوانے کچھ سر فروش کچھ سر پھرے رب کے لیے جانے ہتھیلیوں پہ رکھ کے آوازیں لگاتے پھریں گے ربا جان خرید لے اللہ جان خرید لے اللہ جان خرید لے جیسے دوپہر کے وقت کوئی باہر ریڑی والا آوازیں لگا رہا ہوتا ہے برف والا آوازیں لگا رہا ہوتا ہے لے لو میری برف پگھل رہی ہے اس طرح کچھ دیوانے ہر وقت اللہ جان ختم ہو رہی ہے لے لے اللہ لے لے اللہ الجہاد مادن نے فرمایا جہاد جاری رہے گا لا جور جائر کسی ظالم کا ظلم اس جہاد کو باطل نہیں کر سکتا ولا عدل عادل نہ کسی منصف کا انصاف اسے بند کر سکتا ہے یہاں تک کہ میری امت کے مجاہدین کا آخری دستہ مسیح دجال کے ساتھ کتاب کرے گا جو حضور نے جس چیز کے جاری ہونے کا اعلان فرما دیا اسے مرزا قادیانی کانا منوج دجال منسوخ کرے کر سکتا ہے پھر آپ مرزا کی مانیں گے یا حضور کی مانیں گے مدینہ کی مانیں گے قادیان کی مانیں گے تو جو جہاد نہیں کر رہے وہ کس کی مانیں گے مکہ کی مانیں گے مکہ میں بھی جہاد ہوتا تھا مکہ بھی جہاد کے ذریعے سے پتہ ہو اگر ایک دن مکی زندگی آ جائے نا شام کو چہرہ نہیں پہچانا جائے گا ایک دن مکی زندگی ایک دن مکی زندگی مشکل ہے مدنی زندگی سے مکی زندگی مدنی زندگی سے مشکل ہے ہم نے حلوے والی زندگی کا نام مکی زندگی رکھا ہوا ہے مکی زندگی بہت مشکل ہے مدنی زندگی میں تو مزے تھے تلواریں تھی کاٹ رہے تھے حضرت بلال جیسے آدمی زیرا پہن کے امیہ کی لاش پڑی تھی صحابہ مبارک باد کے ترانے گا رہے تھے لقد حسر تسارا کہ یا بلالو بلال خدا تجھے جزائے خیر دے آج تو نے امت مسلمہ کا بدلہ لے لیا ہے اور مکہ میں تو بلال بیچارہ صبح مار رات مار شام لاتوں کے اندر رکھتے ہیں بچے گھسیٹ رہے ہیں ہاتھ اوپر ہیں سینے پہ پتھر پڑے ہوئے ہیں کوئی مشرق منہ پہ ناچ رہا ہے کھڑا ہوا چہرہ چھل نہیں کر رہا یہ حالت مکی زندگی بہت مشکل ہے یہ مکی مکی اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں شراب حلال کی صرف باقی تو اور کچھ مسئلہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے تو جہاد کے کتنے آداب ہیں سنا دیں گے پہلا ادب دوسرا ادب تیسرا ادب العدوان اور کل والا جو دعویٰ تھا وہ بھی یاد ہے آپ حضرات کو جہاد یعنی اسلام کے محکم فرائض میں سے قطعی محکم فرائض میں سے ایک فریضہ ہے اس کا منکر اسے بلا اجر چھوڑنے والا اور اس کے بارے میں غلط بات کرنے والا گمراہ ہے اور جہاد کے شری معنی کیا ہے اور جہاد کے اصطلاحی معنی کیا ہے اور جہاد کے عرفی معنی کیا ہے اب پانچ پانچ آدمی ہو جائیں یہ سبق دوہرا لیں کہ جہاد کے ہدف تین ہیں اور جہاد کی شرطیں کتنی بتائی تھی میں نے چھ پہلی شرط مسلمان ہونا دوسری شرط تیسری شرط آزاد ہونا چوتھی شرط عاقل ہونا پانچویں شرط چھٹی شرط استطاعت کا ہونا پانچ پانچ آدمی یہ سبق دہرانے جہاد کا حکم جہاد کے ہدف جہاد کی شرطیں اور جہاد کا لغوی جہاد کا شرعی عرفی اور اصطلاحی معنی کوئی نہ اٹھ کے جائے بھائی دہرانے اگر ملے گا انشاءاللہ